ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی کے پیٹ میں دوڑتے دیکھا ہے آپ فرما رہے تھے اس وادی کو ضرور دوڑ کر طے کیا جائے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار نو سو تراسی